يا أيها الذين الذين آمنوا كتب كتب عليكم الصيام كما على من من من قبلكم لعلكم تتقون وقال وقال في آخر شهر رمضان رمضان رمضان الذي أنزل فيه القرآن رسول الله الله صلى عليه وآله وسلم صام إيمانا إيمانا واحتسابا واحتسابا غفر غفر له له ما ما تقدم تقدم ذنبه ومن قام قرآن ظمبح روا امام بخاری و مسلم فی صحیح معزز بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ماہ رمضان کی آمد آمد ہے رمضان کا مہینہ رحمتوں کا برکتوں کا اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے جسے یہ مہینہ مل جائے اور وہ اپنے گناہوں کی مفرت نہ کروا سکے ایسے شخص کے لیے وعید بھی ہے اور ایسے شخص کے لیے حدیث کے اندر اس کی بربادی کی بات کہی گئی ہے وہ حدیث بڑی مشہور ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ آمین کہی تو صحاب کرام نے سوال کیا کہ آج آپ نے آمین کہی کیا وجہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے پہلی مرتبہ امین اس لیے کہی کہ من ادرک رمضان فلم یغفر علیہ لہو کہ جس آدمی کو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اسے اور وہ اپنے گناہوں کی مفرت نہ کروا سکے ایسے شخص کے لیے ویل ہے بربادی ہے تباہی ہے جبل امین نے کہا آمین کہو تو میں نے آمین کہا اور دوسری مرتبہ آمین کہنے کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ یہ بتائی کہ جس شخص کو ماں باپ بڑھاپے میں مل جائیں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں اور ان دونوں کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے ایسے شخص کے لیے بھی تباہی اور بربادی اور تیسری آمین کہنے کی وجہ آپ نے یہ بتائی کہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ ہمارے اوپر درود نہ پڑھے ایسے شخص کے لیے بھی تباہی اور بربادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں انہی حقوق میں سے ایک اہم ہے یہ بھی ہے کہ جب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم آپ کے اوپر درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان سے کہیں بلکہ ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ پوچھا آپ نے کہ بخیل کون ہے لوگوں نے کہا بخیل وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے درہم اور دینار نہیں ہے تو نبی نے فرمایا نہیں کہ بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور ہمارے نام آنے کے بعد ہمارے اوپر درود نہ پڑھے اتنی بخالت کرے کہ اپنی زبان کو بھی حرکت میں نہ لائے جو زبان اللہ ابراہین کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے اس نعمت کو اللہ کے اصول پر درود پڑھنے کے لیے استعمال نہ کرے وہ بھی بخیل ہے تو اس حدیث سے معلوم ہے میرے بھائیوں کہ یہ رمضان کا مہینہ جہاں خوشیوں کا مہینہ ہے جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے ہمارے گناہوں کی مفرت کا مہینہ ہے وہی ہمارے لیے لمحے فکریہ بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے جو مہینہ آنے والا ہے برکتوں والا مہینہ اور اپنے گناہوں کی ہم مفرت نہ کروا سکیں تو کوئی ایسا نہ ہو کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا جو کی اس آدمی کی نا خاک آلود ہو جائے جسے مہینہ ملے اپنے گناہوں کی مفرت نہ کروا سکے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں اس لیے ابھی سے انسان کو عزم کرنا چاہیے ابھی سے انسان کو ارادہ کرنا چاہیے کہ جو خیر و برکت والا مہینہ آنے والا ہے اس مہینے کے اندر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے حت الوسا اس کی اطاعت و ہمبرداری کریں گے یوں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنی بات ہی کے لیے پیدا کیا ہے اللہ رب العالمین کا صاف ارشاد و الجن علیہ صلی ہم نے انسان اور جناتوں کو اپنی بات کے لیے پیدا کیا یہ ہماری پیدائش اللہ کی بات کے لیے ہوئی ہے کہ جو مہینہ آنے والا ہر مہینے کے اندر انسان کو اللہ کی بات کرنا ہے لیکن آنے والے مہینے کے اندر اس کی عظمت اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر انسان کے لیے اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین جنت کو سنوارتا ہے اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین شیطان کو جکڑ دیتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور روزانہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کروں یہ اللہ رب العالمی نے اس لیے سب کیا ہے تاکہ اس مہینے کی عظمت کو سمجھیں اور اس مہینے کے اندر خصوصی خیال رکھیں کیونکہ اس مہینے یہ مہینہ عام مہینوں سے مختلف مہینہ ہے اس مہینے کی بہت ساری خصوصیات ہیں اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے آنے والے مہینے کی کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر قرآن کریم کو نازل فرمایا اللہ رب العالمین نے جب رمضان کا ذکر کیا تو رمضان کے مہینے کے تعلق سے فرمایا کہ شہر رمضان لذی عظیم فی القرآن کہ رمضان کا مہینہ تو وہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا تو رمضان کے مہینے میں قرآن جو سب سے عظیم ترین کتاب ہے اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور ساری کتابوں میں افضل ہے جتنی بھی آسمان سے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو افضل کتاب کو نازل کرنے کے لیے پورے بارہ مہینے میں سب سے افضل مہینہ رمضان کے مہینے کو اللہ رب العامی نے منتخب فرمایا اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العامی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور جس ہستی پر نازل کی گئی یہ کتاب وہ ہستی اس کائنات کی سردار ہے اس کائنات میں اس سے بڑا کوئی نہیں ہے اور اس طریقے سے سب سے سب کے امام سب کے رہبر سب کے پیشوا جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نادر فرمایا تو یہ بڑی عظمت ہے اس مہینے کی اور اس مہینے کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر قرآن کریم کو نادر فرمایا اسی طریقے سے رمضان کے بابرکت مہینے میں شب قدر آتی ہے شب قدر ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے وہ بھی رمضان کے بابرکت مہینوں کے اندر آتی ہے رمضان کے آخری دسراتوں کے کے راتوں کے اندر شب قدر آتی ہے جس شب قدر کے اندر اللہ رب العامین نے قرآن کریم کو نادر فرمایا آسمان لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین نے قرآن کو ایک مرتبہ اتارا تو نزول قرآن کا مطلب یہ ہے یہ نہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کی نزول کی شروعات کی گئی بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے شب قدر میں شب قدر میں لوہے محفوظ سے قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے آسمان دنیا پر نادر فرمایا اور اس کے بعد پھر تیئیس سالہ دور میں ضرورت کے تحت جب اللہ ابرامین کا حکم ہوتا تھا تو جبیل امین قرآن کریم کی آیتوں اور صورتوں کو لے کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے تو شب قدر کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اللہ رب العالمین نے ایک آئے سورت اتاری جس کا نام ہی سورت القدر ہے انض اللہ فی للت القدری وما ادرا کما للت القدر للت القدر خیر المن الف شہر کہ ہم نے رمضان یہ قرآن کریم کو شب قدر میں نازل فرمایا اور شب قدر کتنی عظمت والی رات ہے آپ لوگوں کو کیا معلوم شب قدر ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے یعنی انسان کہ جو عمر اللہ رب العامی نے دی ہے تراسی سال یا چوراسی سال اس سے کہیں زیادہ انسان اگر ایک رات اللہ کی بات کرتا ہے تو اللہ البامین اتنی اتنی عمر عبادت کرنے کا اسے اجر اور ثواب دیتا ہے یہ اللہ البامین کا احسان ہے سمت محمدیہ پر کیونکہ اس امت کی عمریں کم ہیں پہلے جو سابقہ امتیں تھیں ان کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں لیکن اس امت کی عمر کم ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے ایسے اعمال بنا دیے ہیں اس امت کے لیے کہ کم عمر ہونے کے باوجود بھی اگر انسان اس پر عمل کرتا ہے تو سابقہ امتوں کو جن کو اللہ رب العالمین لمبی لمبی عمر عطا کی تھی ان سے زیادہ کہیں اجر و ثواب اس امت کے لوگوں کو دیا جاتا ہے یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے یہ فضل ہے امت محمدیہ کے اوپر کہ اللہ نے اس طرح کی نعمتیں رکھی ہیں اس طرح کی برکتیں رکھی ہیں کہ آپ ایک رات بات کریں گے تو ہزار مہینے کی تراسی چوراسی سال کے بعد زیادہ اللہ العالمین آپ کو اجر اور ثواب سے نوازتا ہے یہ اللہ العالمین کا کرم ہے فضل دینے والا احسان کرنے والا اللہ ہر العالمین کوئی اسے روک نہیں سکتا کوئی اسے منع نہیں کر سکتا وہ جس کو جو چاہے دے سکتا ظال کا فضل اللہ یوتی ہے میشا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ جسے چاہتا اسے دیتا اسے نوازتا ہے کہ ماہ رمضان کی یہ خصوصیات میں سے ایک عظیم خصوصیت ہے میرے بھائیوں کہ اس مہینے کے اندر یہ شب قدر آتی ہے جو ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے اس طریقے سے اس مہینے کی عظمتوں اور خصوصیات میں سے یہ بھی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ رب العالمین نے امت پر روزہ فرض کر دیا اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے فمن شہد امین کو مشاہرہ فلیسم ہو جو رمضان کا مہینہ پائے رمضان کے مہینے کے اندر موجود ہو مقیم ہے وہ اور وہ روزہ رکھنے پر قادر ہے اس کے پاس کوئی عذر اور کوئی کوئی عذر نہیں ہے ایسے آدمی کے اوپر اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا اور رمضان کے روزے میرے یہ اس امت پر فرض کیے گئے ہیں اس سے پہلے بھی روزے تھے لیکن کس مہینے میں روزے تھے اور کس کس طریقے سے روزہ رکھا جاتا تھا اس طرح کی تفصیل کا ذکر نہ قرآن کریم کے اندر ملتا ہے اور نہ حدیثوں کے اندر آتا ہے البتہ سابقہ امتوں پر بھی روزہ اللہ اب العالمین نے فرض کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یا الدین امن قطب علیکم السیام کما قطب الدین امن قبل تقون ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے سابقہ امتوں پر روزے فرض تھے لعلکم تقون تاکہ تمہارے اندر اللہ ابامن کا تقوا پیدا ہو اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا تو روزے سابقہ امتوں پر بھی فرض تھے کیونکہ روزہ اسلام کا رکن ہے دین کی بنیاد ہے اور جو دین کی بنیادیں ہوا کرتی ہیں جتنی بھی شریعتیں دنیا کے اندر رضی اللہ رب العالمین نے ہر شریعت کے اندر دین کی تمام بنیادیں ان کے ہاں پائی جاتی تھیں لہذا روزہ اس سے پہلے بھی فرض تھا لیکن رمضان کا روزہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ رمضان کا روزہ اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا ہے فمن شاہد امین کو مشارف علیہسم ہو جو رمضان کا مہینے میں پائے اور حاضر اور موجود ہو اس کو چاہیے اس پر فرض ہے اور اگر اس کے پاس کوئی عزر نہیں ہے تو ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کا روزہ رکھے اس طریقے سے میرے بھائیوں رمضان کے مہینے کے اندر عمرہ کرنے کا ثواب بھی انسان کو بہت زیادہ ملتا ہے یہ سب رمضان کی خصوصیات ہیں یہ سب رمضان کی فضیلتیں ہیں ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو رمضان کے مہینے عمرہ کرتا ہے اس آدمی کو حج کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے بلکہ ایک حدیث میں ہمارے بھی نے فرمایا کہ گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا یہ رمضان کی خصوصیت اور فضیلت ہے یہ اجر اور ثواب رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ کو نہیں ملے گا یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے رمضان کے مہینے میں زکات الفطر بھی اللہ ہر غلامی نے فرض کر دیا ہے جو رمضان کے مہینے شروع ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں ہی سے اس کا تعلق ہے زکات الفطر کا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر چھوٹا ہو یا بڑا روزے دار ہو یا روزے دار نہ ہو اور اس طریقے صاحب نصاب ہو یا صاحب نصاب نہ ہو مرد ہو یا عورت ہو ہر مسلمان پر روزہ یہ زکات الفطر کو ہمارے نبی نے فرد کر دیا ہے اس زکات الفطر کا تعلق بھی اسی مہینے سے ہے ماہ رمضان سے ہے یہ رمضان کی بھی ایک بڑی خصوصیت ہے میرے بھائیو اس طریقے سے رمضان کے مہینے کے اندر انسان اعتکاف کرتا ہے یہ بھی اعتکاب بھی اسی مہینے کے اندر مصنون ہے یہ بھی اس مہینے کی خصوصیت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کا اعتکاف کیا اور اس طریقے سے درمیان میں بھی اعتکاف کیا اور پھر آخری اشرے میں آپ نے اعتکاف کیا للت القدر کی تلاش میں کیونکہ پھر آپ نے بتایا کہ للت القدر رمضان کے آخری دس راتوں کی تاپ راتوں کے اندر ہوتی ہے لہذا اعتکاف کا تعلق بھی اسی مہینے سے ہے اور اسی مہینے کے اندر اعتکاف کرنا مصنون ہے اور یہ مصنون مرد کے لیے جہاں ہے وہیں عورتوں کے لیے بھی ہے عورتوں کی عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں ان کے لیے بھی مصنون ہے اور جیسے مرد کے لیے ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات متحرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھی البتہ جیسے مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسی مسجد کے اندر اعتکاف کرے جہاں جمعہ ہوتا ہو اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی مسجد کا ہونا ضروری ہے ہمارے علاقوں میں ہمارے ملکوں کے اندر عورتیں گھروں کے اندر اعتکاف کرتی ہیں گھروں کے اندر اعتکاف نہیں ہوتا ہے اعتکاف کا تعلق مسجد سے ہے اللہ ابرامین نے فرمایا قرآن مسجد کے اندر وان تم آ کے فون فل مساجد مسجدوں کے اندر تم اعتکاف کرنے والے ہو لہذا اعتکاف مسجد کے اندر ہوتا ہے ایسا نہیں کہ عورت کے لیے اعتکاب مسجد کے اندر ہے گھر کے اندر نہیں اعتکاب کا تعلق مسجد سے ہے اس لیے اگر عورت بھی احتکاب کرے گی تو مسجد کے اندر اعتکاف کرے گی صحیح بخاری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاب کیا کرتے تھے آپ کے ازاد متحرات بھی مسجد کے اندر اعتکاب کیا کرتے تھے باقاعدہ ان کے لیے مسجد کے اندر خیمے لگائے جاتے تھے اور کچھ جگہ خاص کر دی جاتی تھی جس جگہوں کے اندر آپ کے ازاد متحرات اعتکاف کیا کرتی تھی آپ کی بیویوں کا گھر مسجد سے ملا ہوا تھا حضرت عائشہ کے گھر کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا اس کے باوجود بھی گھر کے اندر احتکاف نہیں کرتی تھی مسجد کے اندر جا کر کے احتکاف کیا کرتی تھی آپ کے آزاد متحرہ بھی مسجد کے اندر اعتکاف کیا کرتی تھی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اللہ ابرامی نے فرمایا کہ وہاں تم آ کے فون پھر مساجد لہٰذا عورت بھی اگر احتکاف کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ مسجد ہی کے اندر اعتکاف کرے گی اس کے لیے الگ سے انتظام کیا جائے اور اس کے لیے خیمہ اور اس طریقے سے گھر جگہ کو گھیر دیا جائے پردے کا اہتمام ہو جس طریقے سے عورت مسجد کے جا کر کے نماز پڑھتی ہے پردے کے ساتھ اسی طریقے سے اس کے لیے الگ انتظام اگر ہے تو مسجد کے اندر کرے اور اگر مسجد کے اندر اعتکاف نہیں کرتی ہے تو گھروں کے اندر اعتکاف کرنا عورت کے لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے اور علماء نے اسے شروع میں سے بیان کیا ہے یعنی شرط ہے کہ مسجد کا ہونا لہذا اعتکاف گھر کے اندر نہیں ہوتا ہے جیسے عمرہ خان مکے کے اندر ہوتا ہے کعبہ کا طواف عورت جا کے کرتی ہے جسے مرد کرتا ہے اسے عورت کے لیے بھی ہے تو اس طریقے سے احتکاب بھی مرد کے لیے جہاں مسجد کے اندر ہے وہیں عورتوں کے لیے بھی اعتکاب مسجد ہی کے اندر ہے اور گھر کے اندر عورت احتکاب نہیں کر سکتی ہے تو احتکاب کا تعلق بھی ماہ رمضان ہی سے ہے کہ اس کے اندر احتکاب کرنے سے انسان کو ادر ثواب ملتا ہے اور مصنون ہے اس مہینے کے اندر احتکاب کرنا یہ کچھ خصوصیات تھی اس ماہ اس ماہ کی جو ایک دو یہ دس دنوں کے اندر یا اگلے ہفتے کے اندر انشاءاللہ اس کے بعد یہ مہینہ ہم پر سایہ فخر ہونے والا ہے اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا ہے رمضان کے روزے بھی بڑے عظیم بڑی عظیم عبادت ہے اور اس طریقے سے رمضان کے روزوں کا بڑا اجر اور بڑا ثواب ہے روزوں کو اللہ رب اللہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال قرار دیا ہے اللہ کے سر کو جنت وہ حسن حسین کی جو روزہ ہوتا ہے یہ جہنم سے ڈھال ہوتی ہے ڈھال ہوتا ہے جس طریقے سے ڈھال سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے ایک جو انسان اللہ کی راہ میں یاد کرتا ہے اور تلوار اس اپنے آپ کو بچاتا ہے اس کے لیے ڈھال استعمال کرتا ہے اس طریقے سے ایک روزے دار اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے اللہ رب العالمین نے جہنم کو شہوتوں سے گھیر دیا ہے اور شہوتوں کو ختم کرنے والی چیز روزہ ہے اس لیے روزہ ڈھال ہے جو انسان روزہ رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے اس طریقے سے روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب ہے ابو امام الباہلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ میں کہ آپ ایسا کوئی عمل بتائیے کوئی ایسا عمل مجھے بتائیے جو ہمیں جنت میں داخل کر دے اور اس طریقے سے جہنم سے دور کر دے تمہارے بھی نے فرمایا علیہ کبھی سوم تم روزہ کثرت سے رکھو فعن نہ لام کیونکہ روزہ جیسی کوئی بات نہیں ہے یعنی اس عبادت کی طرف انہیں راغب کرنا تھا اس عبادت کی فضیلت بیان کرنا مقصد تھا ورنہ روزے زیادہ زکوٰۃ افضل ہے اور اس سے زیادہ نماز افضل ہے لیکن اس روزے کی فضیلت بتانا مقصد تھا اس کی اہمیت بتانا مقصد تھا کہ آپ نے اس طریقے سے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ آپ روزہ کثرت سے رکھو کیونکہ یہ روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب ہے کیونکہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ شہبتیں روزہ توڑ دیتا ہے اور جب انسان کے اندر شہبت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے اندر برائی کا مادہ بھی ختم ہو جاتا کم ہو جاتا ہے برائی سے انسان دوری اختیار کرتا ہے رمضان کے مہینے میں کیوں انسان کے اوپر نیکیاں نیکیوں کے کرنے کا زیادہ انسان کو دھن رہتی ہے اور نیکیوں کے انسان پیچھے اس لیے پڑا رہتا ہے کیونکہ روزہ رکھنے سے شہبت جب ختم ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے برائیاں بھی انسان کے دلوں سے ختم ہو جاتی ہیں کم ہو جاتی ہیں اس لیے روزے کے لیے ہمارے بھی نے فرمایا کہ علیہ کا سوم فی نہ اللہ تم روزہ رکھو کیونکہ روزہ جیسی کوئی بات نہیں ہے یہ سونا سی کے دن سے اس طریقے سے جو روزہ رکھتا ہے اللہ دامن اسے بے حساب اجر اور ثواب سے نوازتا ہے کیونکہ روزہ رکھنے میں انسان صبر کرتا ہے کھانے صبر کرتا ہے پینے صبر کرتا ہے اور اس طریقے سے بہت ساری چیزوں سے انسان صبر کرتا ہے اس لیے صبر کرنے والوں کے لیے اللہ ہر نے فرمایا کہ اللہ انہیں بے حساب دیتا ہے تو انسان جب روزہ رکھتا ہے تو صبر کرتا ہے لہذا صبر کرنے کی وجہ سے ایسے انسان کو اللہ ارب بے حساب ادب سے نوازتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین شاخ فرمایا کہ ہر ہر نیکی کا ثواب اس کو دس گنا کر کے دیا آتا ہے لیکن انسان روزہ میرے لیے رکھتا ہے لیکن اس لیے میں روزے کا کتنا اسے عزر دوں گا یہ اللہ رب العالمین نے بتایا اس لیے بے حساب اللہ رب العالمین روزہ رکھنے والوں کو عزل سے نوازتا ہے کہ روزہ جو رمضان کے مہینے میں انسان رکھتا ہے یہ اس کی ایک فضیلت ہے کہ بے کہ اللہ اسے بلا حساب اجر و ثواب سے نوازتا ہے اس طریقے سے روزے داروں کے لیے باقاعدہ جنت کے لیے ایک دروازہ بنایا گیا جس کا نام ہی ریان ہے اور اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزہ رکھتے ہیں تو رمضان کے روزے رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے خصوصی دروازہ بنایا گیا جس کا نام ریان رکھا گیا اور اس سے روزے دار ہی داخل ہوں گے یہ بھی روزے کی میرے بھائیوں فضیلت ہے اس طریقے سے روزہ اور قرآن قیامت کے دن ایک بندے مومن کے لیے سفارش کریں گے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ روزہ بھی سفارش کرے گا اور اس طریقے سے قرآن بھی سفارش کرے گا جو انسان اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اور اس طریقے سے اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ کو خوش رکھنے کے لیے روزہ رکھتا ہے اخلاص کے لیے تقوا پرہیزگاری کے لیے روزہ رکھتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے قرآن کریم کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے ایسے شخص کے لیے روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن سفارش کریں گے تو میرے بھائی رمضان کی خصوصیات روزے کی خصوصیات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں اس طریقے سے روزے دار کی دعا اللہ عبامن رد نہیں کرتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے دعوت لا ترد جو روزے دار ہوتا ہے اس روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے روزے دار کی دعا اللہ عبام قبول فرماتا ہے اور انسان صبح صادق سے لے کر کے افطار تک جس حالت میں رہتا ہے اس کو روزہ کہا گیا ہے لہذا کبھی بھی انسان روزہ کرتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا ہے ایسا نہیں کہ افطاری کے موقع ہی پر دعا قبول کی جاتی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ پورے روزے کی حالت میں صبح صادق سے لے کر کے اور اس تک انسان روزے کی حالت میں رہتا ہے لہذا ایسی صورت میں جب بھی وہ دعا کرتا ہے اللہ ہر اس کی دعا رد نہیں کرتا بلکہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے یہ تو اللہ کی رحمت کو خاص کر دینا ہے یہ اللہ رب العامی کی رحمت کی جو وسعت ہے اسے خاص کر دینا ہے کہ صرف افطاری کے وقت دعا قبول کی جاتی ہے ایسا نہیں ہے ہر موقع پر اللہ رب العامن ایک روزے دار کی دعا قبول کرتا ہے افطاری کے موقع پر بھی کرتا ہے اور پورے روزے کی حالت میں قبول کرتا ہے جب بھی انسان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے یہ روزے کی خصوصیات میرے بھائیوں جو اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان پر عاقل و بالغ پر جو رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں یہ رمضان کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے خوشیوں کا مہینہ ہے اور فرحت و انبساط کا مہینہ ہے جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے اور پوری پورے مہینے اللہ ابامن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے ایسا نہیں ہے کسی رمضان کی آخری دساتوں کے اندر لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے ہمارے یہاں ایک بات بہت مشہور ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کا پہلا مہینہ یہ رحمت کا مہینہ ہے دوسرا پہلا جو اشرا ہے یعنی پہلے دس دن یہ رحمت کے دس دن ہیں اور بعد میں آنے والے جو درمیانی دس دن ہیں وہ مغفرت کے دس دن ہیں اور جو آخر میں آنے والا دس دن ہے وہ جہنم سے آزادی کا دن ہے کا دس دن ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اس تعلق سے جو حدیث بیان کی آتی میرے بھائیوں وہ حدیث قطان صحیح نہیں ہے بلکہ منکر حدیث ہے تو اللہ جو صحیح بخاری کے حدیث ہے اس حدیث کے دربار میں نے فرمایا کہ اللہ ابامن پورے رمضان میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے ایسا نہیں کہ آخری دساتوں کے اندر ہی لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے بلکہ جہنم سے آزادی کا عمل پورے مہینے ہوتا رہتا ہے پورے مہینے اللہ ابراہین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اسی لیے پورے مہینے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے پورے مہینے کھلے رہتے ہیں اس لیے پورے مہینے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے ایسا نہیں کہ صرف آخری دسراتوں کے اندر آخری دسراتوں کی ہے فضیلت اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ آخری دسراتوں کے اندر اعتکار کرنا مصنون ہے اسی آخری دسراتوں کی جو طاق راتے ہیں انہی طاق راتوں کے اندر شب قدر آتی ہے اس کی فضیلت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جہنم سے آزادی والی بات صرف آخری راتوں کے اندر نہیں ہوتی ہے بلکہ پورے رمضان کے مہینے کے اندر ہوتی ہے جیسا کہ اللہ کے سل کے دیتے وہ دا علی کا فی کل اللہ کے سل فرمایا کہ ہر رات اللہ العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ مہینہ میرے بھائیوں جو آنے والا ہے یہ ہمارے گناہوں کی مفرت کا مہینہ ہے جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے لہذا انسان عزم کرے اور اس مہینے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ اللہ سے رمضان کا مہینہ نصیب کرے یہ رمضان کا مہینہ یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے یہ عبادت کا مہینہ ہے اور روزے کا مہینہ ہے تلاوت کا مہینہ ہے ذکر کا مہینہ ہے اور اس طریقے سے ہمدردی کا مہینہ ہے غریبوں سے ہمدردی کا غمخاری کا مہینہ ہے یہ بہت سارے اس کی فضیلتیں اور اس کے بہت سارے فوائد اور دروس ہیں جو رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمارا عطا کیا ہے یہ ایک یونیورسٹی ہے رمضان کا مہینہ اور ایک درسگاہ ہے جہاں سے ہمارے نفس کی تہذیب کی جاتی ہے ہمارے تذکیہ کی جاتا ہے ہماری تربیت کی جاتی ہے ہماری زبان کی تربیت ہوتی ہے اسی لیے ہمارے بھی نے فرمایا جو انسان روزہ رکھتے ہوئے بھی اپنی زبان کی حفاظت نہ کر سکے اللہ ابامن کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا انسان کھانا کھانے سے پانی پینے سے دوری اختیار کرے کیونکہ اللہ ابامن نے روزہ فرض کیا ہے اس لیے نہیں فرض کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تکلیف دیں اپنے آپ کو ایزا پہنچائیں اس لیے رمضان کے روزے نہیں فرض کیے گئے ہیں ایزا پہنچانا تو اسلام کے اندر حرام ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے زبان کی حفاظت ہو ہماری آنکھوں کی حفاظت ہو ہمارے ہاتھ اور پاؤں کی حفاظت ہو ہمارے دلوں کی حفاظت ہو اس لیے اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ انسان جب روزہ رکھے ہر چیز کا روزہ رکھے زبان کا بھی روزہ رکھے ہاتھ کا بھی روزہ رکھے آنکھوں کا بھی روزہ رکھے اور اپنے دل کا بھی روزہ رکھے دل اس کے اندر کوئی بری بات نہ سوچے کوئی حسد نہ کرے اور زبان کا روزہ رکھے کوئی غیبت نہ کرے چغلخوری نہ کرے گالی نہ دے اور اس طریقے سے اپنے ہاتھ کو غلط چیزوں کے لیے استعمال نہ کرے اور اس طریقے سے نگاہوں سے کوئی غلط چیز نہ دیکھے اگر دیکھے تو اچھی چیزوں کو دیکھے قرآن کی تلاوت کرے اور ذکر و اذکار کرے اس لیے نگاہوں کے کبھی انسان کو روزہ رکھنا چاہیے تو میرے بھائیوں یہ جو مہینہ آنے والا ہے بڑا عظیم مہینہ ہے یہ سونے والا مہینہ نہیں ہے یہ مہینہ اس لیے نہیں ہے اس لیے ہمیں خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری ڈیوٹی کم کر دی جائے گی اور ہمیں چھ مہینے کا چھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہماری ہو جائے گی یا ہمیں اس طریقے سے اور کچھ چیزیں ملیں گی کبھی انسان کو نہیں سوچنا چاہیے یہ تو بہت معمولی سی چیزیں ہیں ایک عظیم چیز چیز کو ہم نے معمولی چیز سے بدل دیا ہے اس مہینے کی قیمت صرف دو گھنٹہ نہیں ہے یہ مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے سلب صالحین پورا دعا کیا کرتے تھے اللہ رب العامن سے کہ اللہ رب العامن تو مہینہ ہمیں عطا فرما دعا کیا کرتے تھے لہذا بڑا عظمت والا مہینہ ہے نیکیوں کا مہینہ میرے بھائیوں یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے اسی لیے آپ دیکھیے کہ رمضان کے مہینے میں کتنی جنگیں رمضان کے مہینے کے اندر پیش آئی غزل بدر کتنی عظیم جنگ ہے جسے الفرقان کہا گیا اس کے اس کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان تفریق ہوئی حق کا بول بالا ہوا اور باطل اور کفر کو شکست ہوئی یوم الفرقان کہا گیا اس اس دن, دن کو جس دن یہ جنگ پیش آئی غزب بدر وہ بھی رمضان کے مہینے کے اندر پیش آئی رمضان کے مہینے میں مکہ بھی فتح کیا گیا اور اس کو فتح اکبر کہا گیا فتح چاہیے اللہ رب نے مکہ فتح کرا پہ نبی کے لیے لہٰذا یہ رمضان کا مہینہ یہ غفرتوں کا مہینہ نہیں ہے سونے کا مہینہ نہیں ہے سستی کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ مہینہ جو ہے ایسا مہینہ ہے کہ انسان چاقو چوبند رہے اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے نیکیوں کا مہینہ غریبوں کا خیال رکھنے کا اور ہمدردی کا مہینہ اور اس طریقے سے اللہ ابامین کے بعد کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ابامین ہمیں مہینہ نصیب فرمائے اللہ ابامین ہمیں اس مہینے کے اندر نیک امال کرنے کی توفیق دے اللہ ابامین ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرے تمام مسلمانوں گردنوں کو جہنم سے آزاد کرے اللہ رب ہمیں اس مہینے کے اندر زیادہ زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق رائے فرمائے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی تراویح پڑھنے کی قیام الریر پڑھنے کی توفیق رائے فرمائے اور اس طریقے جو بھی ہم نے کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے نیکوں قبول فرمائے اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں مسلمانوں کے اللہ رب العالمین حفاظ فرمائے اور ہمیں دین پر قائم رکھے عامر رب العالمین بارک اللہ علیہ القن عظیم و عنی و کم بلاد ذکل حکم حکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرحیم